حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع فرمایا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگوں کو منع فرمایا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے سے قصی اور زعفرانی زرد رنگ کا کپڑا پہننے سے اور سجدے یا رکو کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انیس